باب اول اقسام انوار فی الواقع تو اصل نور صرف اللہ تعالی ہے اور دوسروں کی جانب جو اس کی نسبت کی جاتی ہے وہ محض مجازن ہے ورنہ فی الواقع اس کی کوئی حقیقت نہیں اول تم اس نور کے معنی سمجھو جو عوام کے نزدیک ہیں دوسرے معنی وہ ہیں جو خواص کے نزدیک ہیں اور تیسرے معنی وہ ہیں جس کے اخصل خواص قائل ہیں اس کے بعد خواص جن جس نور کے قائل ہیں اس کے درجات و حقائق بھی ذہن نشین کر لو تاکہ درجات کے اظہار کے وقت ہم یہ وضاحت کر سکیں کہ بے شک اللہ اللہ تعالی ہی نور اعلیٰ ہے اور اظہار حقائق کے ساتھ یہ بھی بیان کر دیں کہ وہی سچا اور حقیقی نور ہے جس میں یکتا ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں نور عامی عوام کے نزدیک نور کی حقیقت یہ ہے کہ نور ظہور کا اشارہ ہے اور ظہور بھی ایک نسبتی امر ہے کیونکہ ہر شے اپنے غیر کے لیے ظاہر بھی ہوتی اور اس سے چھپتی بھی ہے اس لحاظ سے وہ نسبتاً ظاہر ہوتی ہے اور نسبتاً باطن اس کے ظہور کو ادراکات سے منسوب کرنا ضروری ہے اور عوام کے نزدیک تمام ادراکات میں سب سے زیادہ قوی ہوا سے خمیسہ ہیں اور ان میں سب سے زیادہ قوی حادثہ بصر ہے بلحاظ حسن اشیاء بلحاظ حسن اشیاء کی تین قسمیں ہیں اول وہ اشیاء جو بذات دیکھی نہ جا سکتی ہوں جیسے سیاہ جسم ثانین وہ اشیاء جو بذات تو دیکھی جا سکتی ہیں لیکن ان کے ذریعے اور کوئی شے نہیں دیکھی جا سکتی مثلا روشن جسم تارے غیر روشن شدہ آگ اور تیسری قسم کی وہ اشیاء ہیں جو خود بذات دیکھی جا سکتی ہیں اور ان کے ذریعے دیگر اشیاء کو بھی دیکھا جا سکتا ہے مثلا چاند سورج شولا زن آگ اور چراغ وغیرہ نور اسی قسم اس اسی تیسری قسم کا نام ہے کبھی نور کا اطلاق ان شعاؤں پر بھی ہوتا ہے جو روشن اجسام پر گزرتی ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ زمین روشن ہو گئی یا جیسا کہ آفتاب کا نور زمین کو روشن کرتا ہو یا چراغ کا نور در و دیوار کو روشن کرتا ہے ان سب کو نور کہا جاتا ہے کبھی نور کا اطلاق ان اشیاء پر بھی ہوتا ہے جو فی نفسی ہی روشن ہیں خلاصہ یہ کہ نور سے ہر وہ مراد وہ شے ہے جو خود بھی دیکھی جا سکے اور اس کے ذریعے دوسری چیز کو بھی دیکھ سکیں جیسا کہ آفتاب نور کی یہ تعریف وضع اول کے لحاظ سے ہے نقطہ نور کی اصل ظہور و ادراک ہے اور وجود نور کا ادراک دیکھنے والی آنکھ پر موقوف ہے کیونکہ نور کا فعل ظاہر ہونا اور ظاہر کرنا ہے لیکن نابینا کے حق میں نہ کوئی نور ظاہر ہے اور نہ کسی شے کو ظاہر کرنے والا جس سے ثابت ہوا کہ دیکھنے والی روح روح ظاہری کے مساوی ہے جو کہ نور کو معلوم کرنے کے لیے ایک لازمی رکن ہے پھر روح باصرہ یعنی قوت اور حادثہ بصر کو اس طرح فوقیت حاصل ہے کہ اس اسی قوت کے ذریعے نور کا ادراک کیا جاتا ہے اور یہی نور کو محسوس کرتی ہے ورنہ بذات نہ تو نور نور دریافت کرنے والا ہے اور نہ اس کے باعث کسی شے کا ادراک ہوتا ہے بلکہ وہ ادراکات کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے اور نور کا نام نور رکھنے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس نور کے دیکھنے والے کو نور کہا جائے اس لیے محققین نے دیکھنے والی آنکھ کے نور پر نور کا نام نور رکھ دیا ہے چمگادڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھ کا نور ضعیف ہے چوندے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی بینائی کا نور ضعیف ہے اندھے کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ اس کا نور مفقود ہے سیاہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نور بصر کو جمع اور قوی کرتی ہے حکمت خداوندی نے اس لیے خاص طور پر پلکوں کو سیاہ بنایا اور اس سے نگاہ کو اسی لیے ڈھانپا تاکہ آنکھوں کی روشنی جمع رہے سپیدی آنکھ کے نور کو پھاڑ دیتی ہے اس سے آنکھ کا نور ضعیف ہو جاتا ہے حتیٰ کہ تیز سپیدی اور آفتاب کے نور کی جانب دیکھنے سے آنکھ کا نور جاتا رہتا ہے خواہ وہ عارضی طور پر ہو کیونکہ قوی کے سامنے ضعیف ناپید ہو جاتا ہے اب تم سمجھ گئے ہو گے کہ روح باسرا کو نور کہا جاتا ہے اس کا نام نور کیوں رکھا گیا اور اس نام کی وہ زیادہ مستحق کیوں ہے یہ دوسری وضع ہے جو خواص کی وضع ہے حقیقت یہ بھی جان لو کہ آنکھ کا نور کئی قسم کے نقصانات سے متصف ہے مثلا وہ غیر کو دیکھتا ہے لیکن خود کو دیکھنے سے قاصر ہے اسی طرح وہ نہ اس شے کو دیکھ سکتا ہے جو اس سے زیادہ دور ہو اور نہ اس شے کو جو اس سے زیادہ قریب ہو اور نہ اس شے کو جو پس پردہ ہو یعنی یہ نور صرف ظاہری اشیاء کے حصے کو دیکھتا ہے لیکن باطن کو دیکھنے میں یہ قادر نہیں موجودہ حالت میں سے بعض کو دیکھتا ہے اور بعض کو نہیں دیکھتا اشیاء متناہیہ کو دیکھتا ہے لیکن غیر متناہی اشیاء کو نہیں دیکھ سکتا پھر دیکھنے میں اکثر غلطی بھی کھاتا ہے بڑی کی چھوٹی بعید کو قریب ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن دیکھتا ہے یہ سات نقائص ہیں جو نگاہ سے جدا نہیں کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی ان تمام عیوب سے پاک ہے تو وہی اس میں نور کے زیادہ لائق ہے اب معلوم ہوا کہ انسان کے دل میں ایک آنکھ ہے جس میں ایک کمال صفت ہے اور وہی آنکھ ہے جسے عقل اور روح اور نف سے تعبیر کرتے ہیں لیکن تمام تعویلات کی کوئی حاجت نہیں کیونکہ جب تعویلات بڑھ جاتی ہیں تو ضعیف العقل اس وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ان کے معنی بہت زیادہ ہیں بہت ہیں اس لیے ہم وہی معنی مراد لیتے ہیں جس سے عاقل مرد شیرخوار بچے دیوانہ اور چوپائے سے ممتاز ہو جائے اور جسے جمہوری اصطلاح میں عقل کہا جاتا ہے اور اسی لیے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ عقل کا نام نور رکھنا ظاہری آنکھ کی بنسبت زیادہ مناسب ہے کیونکہ وہ ساتوں نقائص سے پاک ہے ہے فرق مراتب آنکھ خود کو نہیں دیکھ سکتی لیکن عقل جیسے دوسروں کو دیکھتی ہے خود کو بھی دیکھ سکتی ہے اپنی صفات بھی معلوم کر لیتی ہے کیونکہ خود کو عالم و قادر سمجھتی ہے اپنے نفس کے علم کو بھی جانتی ہے اور علم کے علم کو بھی جانتی ہے الا غیر نہایا اور یہ خاصیت اس میں موجود نہیں جن کا ادراک حواس سے ہوتا ہے اس کے سوا اور بھی اسرار ہیں جن کی شرح طویل ہے جو حد سے زیادہ قریب ہو یا حد سے زیادہ بعید نگاہ اسے معلوم کرنے سے قاصر ہے لیکن عقل کے نزدیک قریب و بعید یکساں ہیں اور ایک ہی لمحہ میں تمام آسمانوں کی سیر کرتی اور ایک دم میں زمین کی تہ تک پہنچ جاتی ہے بلکہ الواقع اجسام میں جو قرب و بودھ ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتا کیونکہ وہ خدا کے سمندروں کا ایک نشان اور نمونہ ہے اور نمونہ اپنے اصل کے مشابہ ہوتا ہے اگر اس کے مساوی نہ ہو اس حدیث کا راز آیا ہوتا ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتی اللہ تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے ہماری اس تقریر پر مزید غور و فکر کی کوئی ضرورت نہیں نوٹ حدیث مذکور میں علماء نے صورت سے مراد صورت سے صفات مراد لی ہیں ورنہ اللہ تعالی صورت سے منزہ ہے نیز یہ بھی غور طلب ہے کہ صورت ہی کی ضمیر کس جانب راجع ہے اللہ کی جانب یا آدم کی جانب اور یہ قاعدہ کہ اس میں ضمیر قریب کی جانب راجع ہوتا ہے اور قریب آدم واقع ہے نہ کہ اللہ تو اس صورت میں حدیث مذکور کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالی نے آدم کو انہی کی صورت پر پیدا کیا ہے یعنی وہ اپنی صورت میں یکتا ہے اور کوئی دوسری مخلوق بلحاظ صورت انسان کے مشابہ نہیں پس آنکھ پس پس پردہ چیز کو نہیں دیکھ سکتی اور عقل آسمان کے پردوں کرسی ملائے اعلیٰ اور ملکوت میں اس طرح تصرف کرتی ہے جیسے وہ اپنے خاص اور اپنے قریب میں یعنی جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں بلکہ کوئی حقیقت بھی عقل سے پردہ میں نہیں رہتی ہاں عقل کا حجاب اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی صفت مقارنہ کے باعث خود سے پردہ میں ہو جائے اور اس صفت مقارنہ سے عقل کا حجاب اس قسم کا ہوتا ہے جیسا کہ پلکوں کو بند کر دیا جائے اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ اللہ تیسرے باب میں بیان کریں گے آنکھ اشیاء کے ظاہری اور بالائی حصہ کو معلوم کر سکتی ہے لیکن اندرونی حصہ کو معلوم نہیں کر سکتی جسم کا قالب اور صورت تو معلوم کرتی ہے لیکن اس کے حقائق معلوم کرنے سے قاصر ہے عقل اشیاء کا اندرونی حصہ اور اس کے حقائق و کیفیات معلوم کرتی ہے اس کے اسباب و علل معلوم کرتی اور اس پر حکم لگاتی ہے اور یہ معلوم کرتی ہے کہ یہ شے کس چیز سے پیدا ہوئی اور کیوں کر پیدا ہوئی کتنے اشیاء سے مرکب ہے اس کا وجود اس کا وجود میں کیا مرتبہ ہے اور دیگر مخلوقات کی جانب اس کی کیا نسبت ہے اسی طرح لا تعداد مباحث کو جانتی ہے جن کی شرح طویل ہے اس کا اختصار ہی بہتر ہے آنکھ بعض موجودات کو دیکھتی ہے لیکن تمام معقولات و محسوسات کے دریافت سے قاصر ہے وہ آواز خوشبو ذائقہ حرارت و برودت اور قوائے مدرکہ یعنی سننے چکھنے اور سننے کی قوتوں کو نہیں جانتی بلکہ صفات باطنہ جیسے فراح و سرور رنج و غم درد و لذت عشق عشق و شہوت قدرت و ارادہ علم و جہل وغیرہ بے شمار موجودات اس کے احاطۂ علم سے باہر ہیں آنکھوں کی معلومات کا بیان نہایت محدود ہے اس میں رنگوں اور شکلوں کے جہاں کا گزر نہیں ہو سکتا اور یہ دونوں عالم موجودات میں از حد خصیص ہیں اور اغراض اقسام میں سب سے زیادہ خصیص رنگ و شکل ہے لیکن یہ تمام موجودات عقل کی جولان گاہ ہیں کیونکہ وہ ان موجودات کو بھی معلوم کر لیتی ہے جس کا ہم نے ذکر نہیں کیا اگرچہ وہ تعداد میں مذکورہ موجودات سے بہت زیادہ ہیں وہ ان تمام موجودات میں تصرف کرتی ہیں اور ان سب پر یقین اور سچا حکم لگاتی ہے اسرار باطنا اور مخفی معنی ان کے نزدیک ظاہر ہیں اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ آنکھ عقل کے مساوی نہیں ہو سکتی جو اس پر نور کا اطلاق کیا جا سکے وہ غیر کی نسبت سے نور ہے لیکن عقل کی نسبت سے ظلمات ہے بلکہ آنکھ عقل کے مخبروں میں سے ایک مخبر ہے اور یہ سب اس کے خزانوں میں سے ایک معمولی سا خزانہ ہے اور رنگ و صورت کا خزانہ ہے تاکہ عقل کے حضور میں اس کی خبریں پہنچائے اور پھر عقل اس میں جو چاہے حکم لگائے اور اس کے سوا اور بھی حواس عقل کے مخبر ہیں یعنی خیال وہم فکر ذکر اور حفظ اور ان کے علاوہ جتنے مدرکات ہیں وہ عقل کے خادم ہیں اور اس عالم موجودہ میں اس کے مقید ہیں وہ انہیں اس طرح اپنے قابو میں رکھتی ہے جیسے بادشاہ اپنے غلاموں کو مقید کرتا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کی شرح بھی طویل ہے ہم نے اس کی تفصیل احیاء العلوم کی کتاب عجائب القلب میں کی ہے آنکھ غیر متناہی شے کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ وہ معلومہ اجسام کی صفات دیکھتی ہے اور اجسام متناہیہ ہی متصور ہو سکتے ہیں لیکن عقل معقولات کو معلوم کرتی ہے اور معقولات لامتناہی ہیں لیکن جب وہ علوم متحصلہ کا لحاظ کرتی ہے تو اس سے جو علم ظاہر ہوتا حاضر ہوتا ہے جو علم حاضر حاصل ہوتا ہے وہ متناہی ہوتا ہے لیکن اس کی قوت میں غیر متناہی تناہی کا ادراک موجود ہے غیر متناہی سے مراد وہ شے ہے جسے عقل انسانی غیر متناہی تصور کرے ورنہ شرعن خدا کے علاوہ کوئی شے غیر متناہی نہیں یہ دوسری بات ہے کہ عقل اس کے انتہا کو معلوم نہ کر سکے اور یہ خود عقل کے نقصان کو دلیل ہے مثلا علم حساب کو دیکھو کہ وہ اعداد معلوم کرتا ہے لیکن ان کی کوئی انتہا نہیں نہایت نہ ہونا اور شے ہے اور اس کا علم نہ ہونا اور شے ہے اگر انتہا نہ ہو تو تسلسل لازم آئے گا اور تسلسل محال ہے بلکہ دو تین اور باقی اعداد کے المضاعف کو معلوم کر لیتی ہے جن جن کی نہایت متصور نہیں اعداد انسان کے وضع کردہ ہیں اور جب وہ خود لامتناہی ہی نہیں تو اس کی وضع کردہ شے کیسے لامتناہی ہو سکتی ہے عقل اپنی کس شے کے علم کو بھی معلوم کرتی ہے اور اس امر کو بھی کہ اس کا علم کس شے کا علم رکھتا ہے الحاظہ اس کے علم کے علم کو بھی جانتی ہے اور اس منزل پر پہنچ کر اس کی قوت کسی انتہا پر نہیں ٹھہرتی فلاسفر اس کے قائل ہیں کہ ہر شے کی ایک نہ ایک انتہا ہے اور اگر اس کی انتہا نہ ہو تو عقلی انتہا ضرور ہے کیونکہ عقل کے نزدیک یہ ایک مسلمہ ہے کہ ہر شے کی انتہا ہے آنکھ بڑی چیز کو چھوٹا محسوس کرتی ہے جیسا کہ آفتاب کو ڈھال کے برابر اور اور فرش نیلگوں پر بکھرے ستاروں کو دینار کے برابر لیکن عقل جانتی ہے کہ ستارے اور آفتاب زمین سے کئی حصے بڑے ہیں آنکھ تاروں کو بلکہ اپنے سامنے سایہ کو بھی ساکن دیکھتی ہے کیونکہ اپنے مقدار میں ساکن دیکھتی ہے لیکن عقل جانتی ہے کہ بچہ پڑھنے میں حرکت کرتا اور بڑھتا رہتا ہے سایہ حرکت کرتا ہے تارے ایک لحاظ ایک لحظ میں بہت سے میل طے کر جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا سورج ڈھل گیا ہے انہوں نے کہا نہیں اور ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جواب کا کیا مقصد ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہاں اور نہیں کہنے تک سورج پانچ سو سال کا راستہ طے کر گیا آنکھ کی غلطیوں کی بہت سی قسمیں ہیں اور عقل اس سے پاک ہے اگر تم یہ سوال کرو کہ ہم بہت سے عقلا کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی رائے میں غلطی کرتے ہیں تو سمجھ لو کہ ان کے خیالات وہم کبھی اعتقاد کا حکم لگاتے ہیں اور وہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے یہ احکام عقل کے احکام ہیں حالانکہ دراصل یہ ان کے خیالات کی غلطی ہے ہم نے اس کی شرح معیار العلم اور محکن نظر میں کی ہے اور عقل جب کہ وہم و خیال سے مجرد ہو تو اس میں غلطی متصور نہیں ہو سکتی بلکہ وہ تمام اشیاء کو اصلی حالت پر دیکھتی ہے لیکن ان کا تنہا ہونا دشوار ہے ہاں موت کے بعد ان جھگڑوں سے پاک ہوگی اس وقت پردہ کھل جائے گا اور تمام اسرار ظاہر ہو جائیں گے گویا جب تک عقل مجرد وجود میں نہ آئے اس وقت تک کسی پر اسرار کا ظہور بھی نہیں آ سکتا اور ہر شخص اپنی اچھائی اور برائی کو جسے وہ آگے پہنچا چکا ہوگا موجود دیکھے گا اپنا اعمال نامہ بھی دیکھے گا لا یغادر صغیرا ولا الا احصاها نہیں چھوٹی سے چھوٹی بات اور نہ بڑی بات جو اس میں نہیں آ گئی اس حال میں اس سے کہا جائے گا فکشف عنک ان کا اليوم کا فبصر کل یوم حدید آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ اٹھا لیا ہے آج تیری آنکھ تیز ہے اور وہ خیالات و تہمات ہی کے پردے ہیں اس وقت جو اپنے تہمات فاسد اعتقادات اور باطل تخیلات میں مغرور رہ چکا ہوگا کہے گا اے ہمارے پروردگار ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا اب ہمیں پھر دنیا میں لوٹا دیجیے کہ اچھے عمل کریں اب ہمیں یقین آ گیا ہے عقل کی روایت یکساں نہیں یہ بھی ذہن نشین کر لو کہ اگرچہ عقل دیکھنے والی ہے لیکن وہ تمام اشیاء جنہیں وہ دیکھتی ہے یکساں نہیں بلکہ بعض تو اس کے نزدیک گویا حاضر ہیں جیسے علوم ضروریہ مثلا اس کا یہ علم ایک شے قدیم اور حادث نہیں ہو سکتی کوئی شے معدوم موجود نہیں ہو سکتی اور ایک بات سچی اور جھوٹی نہیں ہو سکتی اور جب بھی کسی شے کے لیے حکم ثابت ہوگا تو اس کے لیے بھی لازمن ثابت ہوگا اور جہاں خاص پایا جائے گا وہاں عام ضرور پایا جائے گا جب بھی سیاہی پائی جائے گی تو رنگ ضرور پایا جائے گا جب بھی انسان کا وجود ہوگا تو حیوان کا وجود ضرور ہوگا لیکن اس کا عکس ضروری نہیں اس لیے ضروری نہیں کہ جب بھی رنگ کا وجود ہو تو سیاہی بھی پائی جائے جیسا کہ یہ ضروری نہیں کہ جب بھی حیوان پایا جائے تو انسان بھی موجود ہو بعض وہ امور ہیں جو ہر وقت عقل کے پیش نظر نہیں رہتے بلکہ وہ اس بات کی محتاج ہوتی ہے کہ اسے بیدار کیا جائے اور اسے روشن دکھائی دے جیسے امور نظریہ اس کی جانب عقل کو حکمہ کا کلام متوجہ کرتا ہے پس نور حکمت کی روشنی کے وقت انسان بالفعل بینا ہو جاتا ہے اور اس سے قبل اس کی بینائی بالقوہ تھی سب سے بڑی حکمت اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے اور اس کے قرآن میں اعلیٰ بالخصوص قرآن مجید عقل کی آنکھ کے نزدیک آیات قرآن کا وہی رتبہ ہے جیسا کہ نور آفتاب کا ظاہری آنکھ کے نور کے بالمقابل کیونکہ آنکھ صحیح کام اسی کے ساتھ کرتی ہے اسی لحاظ سے یہ زیادہ مناسب ہے کہ قرآن مجید کو نور نور کہا جائے جس طرح آفتاب کے نور کو کہا جاتا ہے قرآن آفتاب کے نور کے مثل ہے اور عقل آنکھ کے نور کی طرح ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے فعامن بلّہ و رسول ہی و نور الزی انزلنا یعنی اللہ اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے اور خدا تعالیٰ کے اس ارشاد کے معنی بھی ظاہر ہو جاتے ہیں قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا تمہارے پاس تمہارے پروردگار کے پاس سے دلیل آ چکی اور ہم نے تمہاری طرف ظاہر نور نازل کیا نتیجہ اس تقریر سے جب یہ امر ظاہر ہو گیا کہ آنکھیں دو ہیں ظاہری اور باطنی نگاہ ظاہر کا تعلق اور باطنی نگاہ ظاہر کا تعلق عالم محسوسات و مشاہدہ سے ہے اور نگاہ باطنی کا تعلق عالم آخر سے اور عالم آخر عالم ملکوت ہے اور دونوں آنکھوں میں سے ہر ایک کے لیے آفتاب اور نور ہے جس کے باعث آنکھ کی بینائی کامل ہو جاتی ہے آفتاب بھی دو ہیں ایک ظاہر اور ایک باطن ظاہری آفتاب تو وہ ہے جو نظر آتا ہے اور باطنی آفتاب قرآن اور اللہ تعالی کی نازل کردہ کتابیں ہیں جب یہ بات تمہارے ذہن نشیں ہو گئی تو تم پر گویا عالم ملکوت کا ایک در کھل گیا اور عالم میں داخل ہے اس کے ساتھ اس کا ایسا ہی تعلق ہے جیسا کہ سایہ کا وجود انسانی سے پھل کا پھل دار درخت سے اور مسبب کا سبب سے تعلق ہوتا ہے اور مسببات کی معرفت اسباب پر موقوف ہے اس لیے عالم شہادت عالم ملکوت کی ایک تمثیل ہے جیسا کہ مشکات او مصباح اور شجرا کے بیان میں آئے گا کیونکہ مشبہ مشبہ کی مشابہت سے خالی نہیں ہوتا اس کی حکایت ایک قسم کی حکایت ہے قریب ہو یا بعید یہ وہ غور فکر کا وقت ہے جو شخص اس حقیقت سے واقف ہوگا اس پر قرآن کی تشبیہات آسانی سے ظاہر ہو جائیں گی نقطہ ہم کہتے ہیں کہ جو شے خود کو اور غیر کو دیکھ سکتی ہے اس چیز کی بنسبت جو غیر میں اثر نہ کرے اس کا نام نور رکھنا زیادہ مناسب ہے بلکہ اگر اسے روشن چراغ کہا جائے تو بہتر ہے کیونکہ اس کے انوار غیر پر پڑتے ہیں اور یہ خاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے اور تمام انبیاء بھی چراغ ہیں اور علماء بھی لیکن ان میں اور ان میں بڑا فرق ہے نقطہ جب ایسی شے کا نام روشن چراغ رکھ سکتے ہیں جس سے نگاہوں کا نور فائدہ حاصل کرتا ہو تو جس سے چراغ خود نور حاصل کرتا ہے اس کی جانب آگ سے اشارہ کرنا زیادہ لائق ہے یہ زمینی چراغ دراصل انوار علیہ سے انوار علیہ سے نور حاصل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح فوراً روشن ہو جاتی ہے اگر چہ اسے لیکن اگر اسے آگ چھوئے تو پھر وہ نور علا نور ہے تو اس صورت میں یہ زیادہ مناسب ہے کہ زمینی ارواح الوی ارواح سے نور حاصل کریں جن کی تعریف حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کی ہے انہوں نے فرمایا اللہ تعالی کا ایک فرشتہ ہے جس کے ستر ہزار چہرے میں ستر ہزار منہ ہیں اور ہر منہ میں ستر ہزار زبانیں ہیں اور وہ ان تمام زبانوں سے اللہ تعالی کی تسبیح کرتا ہے اور وہ اکیلا تمام ملائکہ کے مقابل ہے پھر کہا گیا کہ جس دن روح اور ملائکہ صف باندھ کر کھڑے ہوں گے اور اگر ان کا اس طرح لحاظ کیا جائے کہ زمینی چراغ اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں تو ان کی مثال بجز آگ کے اور کچھ نہ ہوگی اور یہ سوائے کوہ تور کے ظاہر نہ ہوگی وہ آسمانی انوار جن سے زمینی چراغ روشنی حاصل کرتے ہیں تو اگر ان کی ترتیب اس طرح ہے کہ بعض بعض سے انوار حاصل کرتے ہیں تو منبع اول کے جو زیادہ قریب ہوگا وہی نور کے نام کا زیادہ مستحق ہوگا کیونکہ اس کا اعلیٰ مرتبہ ہے ملکوت میں ایسے عجائے بات ہیں کہ عالم ظاہری ان کے سامنے ایک حقیر سی شے ہے اور جس شخص نے اس جہاں کا سفر نہ کیا ہو اور تاہنوز وہ اسی جہاں کی پستی میں مبتلا ہو تو وہ ایک چار پایا ہے جو انسانی خاصیت سے محروم ہے بلکہ حیوانات سے بھی بدتر اس لیے کہ حیوانات کو تو اس جہاں کی طرف اڑنے کی قدرت ہی نہیں دی گئی بخلاف انسان کے اس لیے اللہ تعالی کا ارشاد ہے اولا أولئك كالأنعام بل هم أدل یہ چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں یہ بات بھی ذہن نشین کر لو کہ ظاہر عالم عالم ملکوت کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسا کہ مغز کے مقابلے میں چھلکا یا روح کے مقابلے میں صورت و شکل نور کے مقابلہ میں ظلمت اور بلندی کے مقابلہ میں پستی اس لیے عالم ملکوت عالم روحانی عالم نورانی اور عالم علوی بھی کہتے ہیں اس کے بالمقابل عالم سفلی کو عالم جسمانی اور عالم ظلمانی کہا جاتا ہے یہ تصور نہ کرنا کہ عالم علوی سے ہماری مراد آسان ہے کیونکہ وہ تو عالم شہادت اور حص کے مقابلے میں بلند ہیں ان کے دریا دریافت کرنے میں تو حیوانات بھی شریک ہیں لیکن خدا کے بندہ کا یہ حال ہے کہ اس کے لیے ملکوت کے دروازے اسی وقت کھولے جاتے ہیں اور وہ اسی وقت ملکوتی بنتا ہے جبکہ اس کے حق میں زمین کے بدلے اور زمین اور آسمان کے بدلے اور آسمان ہوتا ہے یہ نہیں کہ جو شے اس کے حص و خیال کے نیچے ہے وہ زمین زمین ہے اور جو اس سے بلند ہے وہ آسمان ہے بلکہ جو شے حص سے بالا تر ہو وہ اس کا آسمان ہے اور جو شخص قرب خداوندی کی تلاش میں اس راہ پر گامزن ہوتا ہے تو یہ تو اس کی یہ پہلی معراج ہے انسان اسفل السافلین میں گرا ہوا ہے اور اس سے عالم اعلیٰ کی جانب ترقی کرتا ہے لیکن فرشتے عالم ملکوت میں داخل ہیں کیونکہ ان کا تعلق درگاہ خداوندی سے ہے ان میں سے بعض عالم اسفل کی جانب بھی جھانکتے ہیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے کہ اللہ تعالی نے خلقت کو ظلمت میں پیدا کیا پھر اس پر اپنا نور ڈالا اور فرمایا اللہ تعالی کے کچھ فرشتے ہیں جو لوگوں کے اعمال سے لوگوں کی بنسبت زیادہ واقف ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی عالم ملکوت تک معراج ہوتی ہے تو وہ اعلیٰ درجہ پر فیض یاب ہو جاتے ہیں اور عالم غیب پر مطلع ہو جاتے ہیں کیونکہ کہ جو بھی عالم ملکوت میں ہوگا اسے قرب خداوندی حاصل ہوگا اور خدا کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں یعنی اس کے پاس سے عالم شہادت میں موجودات کے اسباب نازل ہوتے ہیں کیونکہ عالم شہادت اس عالم کے آثار ہیں دنیا میں اس ترتیب کی مثال کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ چاند کی روشنی کو کسی گھر کے سوراخ میں سے ایسے آئینہ پر گرتے ہوئے دیکھے جو دیوار پر رکھا ہوا ہے اور جس کی روشنی دوسری دیوار پر پڑتی ہے جو اس آئینے کے مقابل مد مقابل ہو پھر وہ روشنی اس سے زمین پر پڑے جس سے زمین روشن ہو جائے تو زمین پر جو نور ہے وہ زمین کے نور کے تابع ہے اور دیوار کا نور آئینہ کے نور کے تابع اور آئینہ کا نور چاند کے نور کے اور چاند کا نور آفتاب کے نور کے کیونکہ چاند آفتاب سے نور حاصل کرتا ہے اور یہ چاروں نور ترتیب وار ہیں بعض بعض سے اعلیٰ و اکمل ہیں اور ہر ایک کے لیے ایک مقام درج ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتا یہ بھی جان لو کہ دل کی آنکھ والوں پر یہ امر ظاہر ہوا ہے کہ انوار ملکوتیا اسی ترتیب پر پائے جاتے ہیں اور مقرب ہی نور اعلیٰ کے زیادہ قریب ہے تو کچھ بعید نہیں کہ اسرافیل علیہ السلام کا رتبہ جبرائیل علیہ السلام سے بڑھ کر ہو اور ان فرشتوں میں کوئی اتنا قریب ہو جس کا رتبہ حضرت ربوبیت سے جو منبع الانوار ہے قریب ہو ان فرشتوں میں ادنا درجہ درجے کے بھی ہیں ان میں بہت سے درجات ہیں جو مشکل سے شمار میں آ سکتے ہیں ان کا صرف اتنا حال معلوم ہے کہ وہ کثیر و تعداد ہیں اور ان کی ترتیب ان کی صفوف میں ہے جیسا کہ خود انہوں نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے وما منا اللہ له مقام معلوم و ان لنحن الصافون و ان لنحن المسبوحون ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا متعین مقام نہ ہو اور ہمیں صفیں باندھے ہوئے ہیں اور ہم تسبیح کرنے والے ہیں جب یہ بات معلوم ہو چکی کہ انوار کے لیے ترتیب ہے تو یہ بھی سمجھ لو کہ یہ سلسلہ غیر متناہی نہیں بلکہ وہ پہلے منبع تک ہے جو اپنی ذات کے لیے ہے اور اپنی ذات سے قائم ہے اس کا نور غیر کی جانب سے نہیں آتا اس سے تمام انوار اپنی ترتیب پر روشن ہوتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ شے کو نور کہنا جس نے اپنا نور غیر سے مانگا ہو زیادہ مناسب ہے یا ذات کو نور کہنا زیادہ مناسب ہے جو اپنی ذات میں روشن ہے اور اپنے علاوہ سب کو روشن کرنے والا ہے اب بھی اگر تجھ پر حق مخفی رہے تو میری کوئی حجت نہیں اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ نور کا اسم ایسے نور پر بولنا زیادہ مناسب ہے جو نور اعلیٰ ہے اور اس کے اوپر کوئی نور نہیں بلکہ اس کی جانب سے اوروں پر نور گرتا ہے حقیقت بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اور کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ نور کا لفظ نور عدل کے علاوہ اوروں پر بولنا مجازی ہے کیونکہ جب اس کے ماسوا کی ذات کا لحاظ کیا جائے گا تو اپنی ذات کے لحاظ سے بے نور ہوگا بلکہ اس کا نور غیر مانگا ہوا ہوگا اور اس کی نورانیت مستعارہ کا بذات کوئی وجود نہ ہوگا بلکہ وہ اپنے نور میں غیر کا محتاج ہوگا اور مستعیر کی مستعار سے نسبت مجازی ہوتی ہے مثلا اگر کوئی شخص کسی سے کپڑے گھوڑا اور زین وغیرہ آریتن لے لے اور اسی وقت سوار ہو جس وقت کے آریت دینے والا سوار ہوتا تھا اور اسی طریقہ سے جو اس کی عادت تھی تو کیا وہ فی الواقع یا مجازی طور پر پر غنی ہو جائے گا ہرگز نہیں بلکہ آریت دینے والا غنی ہوگا اور یہ اب بھی اسی طرح فقیر ہوگا جیسا کہ پہلے تھا غنی تو صرف وہ آریت دینے والا ہوگا جس سے وہ شے آریتن لی گئی ہے اور اس کی جانب رجوع اور اسی سے ابتدا ہے اس تقریر کے بعد یہ سمجھو کہ فی الحقیقت نور تو اللہ ہے جس کے ہاتھ میں پیدائش اور امر ہے اور اسی سے نور اول ہے اور اس اسم کی حقیقت اور اس کے استحقاق میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں یہ صرف شرکت لفظی ہے اور یہ نام رکھنے میں اس کو اس پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مالک کو اپنے غلام پر ہوتی ہے جس اس وقت کہ مالک غلام کو مال دے کر اس کا نام مالک رکھ دے لیکن جب غلام کو اصل حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ یقیناً سمجھ لے گا کہ اس کا یہ مال صرف مالک کے ملک میں اور اس کا اس میں کوئی قطعی شریک نہیں جب تم نے یہ بات پہچان لی کہ نور ظہور او اظہار کے مرا کہ نور ظہور او اظہار کے مراتب کی جانب راج ہوتا ہے تو یہ بھی سمجھ لو کہ عدم کی ظلمت سے بڑھ کر کوئی ظلمت نہیں کیونکہ اندھیرا کرنے والے کو اسی باعث مظلم کہا جاتا ہے کہ دو آنکھوں کے لیے ظاہر نہیں ہوتا اور نہ آنکھ کے لیے موجود ہوتا ہے حالانکہ وہ بذات موجود ہے اب جو شے نہ اپنے لیے موجود ہو اور نہ غیر کے لیے تو وہ اس امر کی کیسے مستحق نہ ہوگی کہ وہ انتہائی ظلمت ہے اور اس کے بالمقابل موجود ہے اور وہی نور ہے کیونکہ جو شے اپنی ذات میں ظاہر نہ ہوگی وہ غیر کے لیے بھی ظاہر نہ ہوگی وجود بذات ہی بھی دو قسم کا ہے اول یہ کہ اس کا وجود ذاتی ہو ثانین اس کا وجود غیر سے آیا ہو جس کا وجود غیر سے آیا ہے وہ مانگا ہوا وجود ہے اور اسے اپنی ذات میں کوئی قیام حاصل نہیں بلکہ جب اس کی ذات پر من ذات غور کیا جائے گا تو وہ محض عدم ہوگا کیونکہ اس کا وجود غیر کی نسبت سے ہے اور یہ حقیقی وجود نہیں جیسا کہ کپڑے اور غنی کی مثال سے تم نے سمجھ لیا ہے معلوم ہوا کہ حقیقتا موجود صرف اللہ تعالی ہے جیسا کہ حقیقی نور صرف اللہ تعالی ہے حقیقت حقائق اس حقیقت سے عارفین مجاز کی پستی سے حقیقت کی بلندی تک پہنچ گئے اور انہوں نے نگاہوں سے مشاہدہ کر لیا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی موجود نہیں اور یہ کہ اللہ کے علاوہ ہر شے فنا ہونے والی ہے اور صرف یہی نہیں کہ وہ کسی وقت فنا ہونے والی ہو بلکہ وہ ازلاً اور ابدن ہلاک ہونے والی ہے کیونکہ اس کا تصور اسی طرح ممکن ہے اس لیے کہ جو شے اللہ کے علاوہ ہے جب اس کی ذات کا من حیثیت ازاد من حیثیت ازاد لحاظ کیا جائے گا گو عدم محض ہوگی اور جب اس کا اس لحاظ سے اعتبار کیا جائے گا کہ اس کی طرف پہلے وجود سے وجود سرایت کرتا ہے تو وہ موجود نظر آئے گا لیکن بذات نہیں بلکہ وہ اپنے موجود کرنے والے سے ملا ہوا ہے اس لحاظ سے موجودہ صرف ذات خداوندی ہوگی ہر شے میں دو قسم کی نسبتیں ہوتی ہیں ایک نسبت اس کی ذات کی جانب ہوتی ہے اور دوسری اس کے پروردگار کی جانب تو وہ اپنی ذات کے لحاظ سے معدوم ہے اور اللہ کی نسبت سے موجود ہے اس سے ظاہر ہوا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی موجود نہیں اللہ کے علاوہ ہر شے ازلن و ابدن میں ہلاک ہونے والی ہے عارفین قیامت کے محتاج نہیں کہ خداوند تعالی کی یہ آوازیں سنیں کہ آج ملک کس کا ہے اللہ کے لیے قہار کا بلکہ یہ نادان کانوں سے کسی وقت یہ ندا کانوں سے کسی وقت بھی جدا نہیں ہوتی انہوں نے لفظ اللہ اکبر سے یہ تصور نہیں کیا کہ وہ اپنے غیر سے بڑا ہے چنانچہ پناہ بخدا وجود میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں جس سے وہ بڑا ہو بلکہ غیر کے لیے اس کے ساتھ ہونے کا کوئی رتبہ نہیں غیر کو تو اس کے تابع رہنے کا رتبہ حاصل ہے بلکہ غیر کو وجود بھی اس باعث حاصل ہے کہ وہ اس سے متصل ہے اور فقط اس کی ذات موجود ہے اور یہ محال ہے کہ وہ اس وجہ سے بڑا ہو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے بھی بڑا ہے کہ اسے نسبتاً یا قیاسن بھی بڑا کہا جائے اور اس سے بھی بڑا ہے کہ اس کا غیر اس کی کبریائی کی ماہیت کر سکے خواہ وہ نبی ہو یا فرشتہ بلکہ خدا کی ماہیت کو اس کے علاوہ کوئی پہچانتا ہی نہیں کیونکہ ہر پہچانی ہوئی شے عارف کے سلطان و غلبہ میں داخل ہو جاتی ہے اور یہ بات اس کے جلال و کبریا کے منافی ہے ہم نے اس کی تحقیق کتاب المقصد الاسنا اسنی فی اسماء الحسنہ میں کی ہے عارفان خدا حقیقت پر پہنچنے کے بعد اس پر متفق ہیں کہ انہوں نے وجود میں سوائے ایک ذات کے کوئی نہیں دیکھا ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ ان کی یہ حالت عرفانی اور علمی ہوتی ہے یہ حالت عرفانی اور علمی ہوتی ہے اور بعض کی یہ حالت ذاتی و حالی ہوتی ہے ان سے کثرت بالکل جاتی رہتی ہے وہ محض فردانیت میں غرق ہوتے ہیں ان کی عقلیں جاتی رہتی ہیں اور مبہوت ہو جاتے ہیں ان میں غیر اللہ کے ذکر کی گنجائش نہیں رہتی حتیٰ کہ اپنے ذکر کی بھی ان کے نزدیک اللہ کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہتا ان پر اتنا نشہ چھا جاتا ہے کہ ان کی عقلیں جواب دے جاتی ہیں حتیٰ کہ بعض نے ان الحق یعنی میں خدا ہوں بھی کہہ دیا ایک نے کہا سبحانی معظم شانی یعنی میں پاک ہوں میری کیا ہی شان ہے ایک نے کہا میں فلجبت اللہ یعنی میرے جبہ میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں اس شاک جب سکر کی حالت میں کلام کرتے ہیں تو اس پر سکوت اختیار کیا جاتا ہے اسے نقل نہیں کیا جاتا اور جب عقل پر قابو پاتے ہیں جو زمین میں خدا کی ترازو ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حقیقت اتحاد نہ تھی بلکہ اتحاد کے مشابہ تھی جیسا کہ ایک عاشق نے غلبہ عشق میں کہا ہے انا من احوا و من احوا انا یعنی میں وہ ہوں جسے چاہتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں میں وہ ہوں نہ روجانا حللنا بدنا ہم دورہ میں ہیں جو کہ بدن میں داخل ہیں یہ کچھ بعید نہیں کہ انسان اچانک آئینہ کی جانب دیکھے تو اپنی صورت نظر آئے اور اس نے آئینہ کبھی نہ دیکھا ہو اور وہ یہ تصور کرے کہ جو شکل اس نے آئینہ میں دیکھی ہے وہ آئینہ ہی کی شکل ہے جو اس سے ملحق ہے اسی طرح شراب کو کانچ کے گلاس میں دیکھ کر خیال کرے کہ شراب کا رنگ اس کا رنگ ہے اور اس کی یہ عادت بن جاتی ہے اور یہ خیال پختہ ہو جاتا ہے تو وہ اس میں غرق ہو جاتا ہے اور کہتا ہے رق ج و رقت الخمر و تشبہ فتشاء کل امر فک انما خمر ولا قد وک انما خمر گلاس رقیق ہے اور شراب بھی رقیق ہے وہ اس کے مشابہ ہے گویا کہ اس امر کہنے میں مشتبہ ہو گیا کہ شراب ہے اور پیالہ نہیں اور پیالہ ہے شراب نہیں جب یہ حالت غالب ہو جاتی ہے تو یہ اصل حال کی بنسبت فنا کہلاتی ہے بلکہ فنا الفنا ہے کیونکہ وہ اپنے نفس سے بھی اور اس کے فنا ہونے سے بھی فنا ہو چکا ہے وہ اس حالت میں خود سے بھی واقف نہیں اور نہ اسے یہ علم ہے کہ میں خود سے واقف نہیں اگر اسے اپنے نفس کے عدم شعور کا شعور ہوتا تو وہ خود کو پہچانتا اور اس حالت کو جس میں وہ غرق ہو چکا ہے زبان مجاز میں اتحاد کہتے ہیں اور حقیقت کی زبان میں توحید ان حقائق کے سوا بھی ایسے اسرار ہیں جن میں غور و فکر جائز نہیں خاتمہ تم شاید یہ بھی چاہتے ہو گے کہ خدا کے نور کی آسمان اور زمین کی طرف نسبت کی وجہ بھی تمہیں معلوم ہو جائے بلکہ اس کی وجہ بھی کہ وہ بذات ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے اور تم پر یہ بات مخفی رہنا بھی مناسب نہیں کیونکہ جب تم نے یہ پہچان لیا کہ وہ نور ہے اور اس کے سوا اور کوئی نور نہیں وہی مجموعہ انوار ہے اور وہی نور کلی ہے کیونکہ نور اسے کہا جاتا ہے جس سے چیزیں ظاہر ہوں اور اعلیٰ درجہ کا نور وہ ہے جس کے سبب سے اور جس کے لیے اور جس سے ظہور ہو اور حقیقی نور وہ ہے کہ اس کے سبب اور اس کے لیے ہو اور اسی سے انکشاف ہو اس سے بڑھ کر کوئی نور نہیں جس سے نور کا اقتباس ہو بلکہ یہ نور اس کے لیے اپنی ذات سے فی ذات ہی ہے اور اپنی ذات کے لیے ہے نہ کہ غیر سے جب تمہیں یہ معلوم ہو چکا کہ نور اول کے علاوہ یہ امر کسی کے لیے منصور نہیں ہے اور نہ کوئی اس سے متصف ہو سکتا ہے تو تمہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ آسمان اور زمین دونوں قسم کے نور سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ دونوں نور جو بصارت اور بصیرت کی جانب منسوب ہیں یعنی حص اور عقل کی طرف بصری نور وہ ہے جس کا ہم آسمانوں پر مشاہدہ کرتے ہیں یعنی سورج چاند ستارے اور جسے ہم زمین میں دیکھتے ہیں یعنی شعائیں جو روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہیں حتیٰ کہ اس کے باعث مختلف رنگ ظاہر ہوتے ہیں الخوص موسم ربی میں نیز وہ شعائیں حیوانات نباتات معادن اور موجودات کے تمام تمام اقسام پر پھیلی ہوئی ہیں اگر وہ نہ ہوتیں تو رنگوں کا ظہور بلکہ وجود بھی نہ ہوتا پھر جس کے لیے جو مقداریں اور شکلیں ظاہر ہوتی ہیں تو ان سے طبعاً رنگت بھی معلوم ہو جاتی ہے اور اس کے ادراک کا تصور انہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے رہے انوار عقلیہ اور معنویہ تو ان سے تمام عالم عالم المعمور ہے عالم معمور ہے اور جو جواہر ملائکہ ہیں اور عالم اسفل بھی اس سے بھرا ہوا ہے اس کے بعد حیات حیوانیہ اور انسانیہ ہے انسان سفلی کے نور سے عالم سفلی کا نظام ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ نور نور ملکی سے عالم اعلیٰ کا نظام ظہور پذیر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مفہوم یہی ہے وہ الزی انشا کم من الردی وسط عمر کم فیحا اور وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں زمین میں آباد کیا اور فرمایا ل یست لفن نہم فل ارد اور وہ انہیں زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا ایک مقام پر ارشاد ہے وہ یج الکم خلف الرد اور وہ تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے ایک اور مقام پر ارشاد ہے انی جا فی الارض خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں جب تمہیں یہ بات معلوم ہو گئی تو یہ امر بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تمام عالم انوار ظاہرہ اور بصریہ اور باطنا عقلیہ سے معمور ہے اور یہ بھی ہو گیا ہوگا کہ سفلیہ ایک دوسرے سے فیضان حاصل کرتے ہیں اور وہ انہی کے اجزاء ہیں جس طرح کے چراغ سے نور کا فیضان ہوتا ہے اور چراغ دراصل نور نب نبوی اور ارواہ نبویہ قدسیہ ارواہ الویہ سے اس طرح نور حاصل کرتی ہے جس طرح کے چراغ تیل سے نور حاصل کرتی ہے پھر علویات بھی ایک دوسرے سے نور حاصل کرتے اور ان کی ترتیب مقامات کی ترتیب سے واقع ہے اور پھر یہ سب نور الانوار اور اصل معدن ممبا سے نور حاصل کرتے ہیں اور یہی وحدہ لا شریک ہے صرف اسی کا نور حقیقی ہے باقی تمام انوار اس سے مانگے ہوئے ہیں اور اس کے نور سے ماخوذ ہیں اس لیے وہی کل ہے وہی وہی ہے اور غیر کے لیے مجاز کے علاوہ کچھ نہیں صرف اس کا نور ہے اور انوار اسی باعث انوار ہیں کہ وہ اس سے متصل ہیں اپنی ذات سے وہ قطن موجود نہیں اب ہر شخص کے متوجہ ہونے کے لیے اس کی ذات کافی ہو اور جدھر بھی منہ کرو اللہ ہی کی ذات ہے فعین طول فسم وجہ اللہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کیونکہ معبود اسی کو کہا جاتا ہے جس کی جانب عبادت کے لیے تمام چھرے پھرتے ہوں چہرے پھرتے ہوں اور اسی کے تابع ہوں چہروں سے مراد دلوں کے چہرے ہیں کیونکہ وہ انوار اروا ہیں بلکہ جن کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں بلکہ جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اسی طرح اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کیونکہ وہ اسے کہتے ہیں جس کی جانب اشارہ کیا جائے وہ جیسا بھی ہو اس کے علاوہ کسی کی جانب اشارہ نہیں بلکہ جب بھی تو اشارہ کرے گا تو فی الواقع اسی کی جانب اشارہ ہوگا اگر تو اسے ان اشیاء مذکورہ کے حقائق کی حقیقت سے غفلت کے باعث نہیں پہچانتا جیسے نور آفتاب کی طرف لا الا اللہ کی توحید ہے اور اللہ نہیں مگر وہی خواص کی توحید ہے کیونکہ وہ عام ہے اور یہ خاص خاص اور یہ زیادہ شامل زیادہ لائق زیادہ رقیق ہے اور اس کے ماننے والے کو فردانیت میں زیادہ داخل کرنے والا ہے مخلوقات کے معراج کی انتہا فردانیت ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی سیڑھی نہیں کیونکہ کثرت کے بغیر چڑھنا بھی ممکن نہیں اس لیے کہ وہ ایک قسم کی نسبت ہے جو اس بات کو چاہتی ہے کہ اس سے چڑھاؤ ہو اور جب کثرت اٹھ جاتی ہے تو وحدس ثابت ہو جاتی ہے اور اضافت ختم ہو جاتی ہے اور اشارہ بھی ختم ہو جاتا ہے پھر نہ بلندی ہے نہ پستی نہ اترنے والا اور نہ چڑھنے والا ترقی محال ہو جاتی ہے اور چڑھنا دشوار اعلیٰ سے اوپر کوئی بلندی نہیں وحدت کے ساتھ کثرت نہیں اور کثرت ختم ہو جانے کے بعد سیڑھی کا وجود بھی باقی نہیں رہتا پھر اگر وہاں کسی حالت کا تغیر ہے تو دنیاوی آسمان کی جانب اترنے کے باعث ہے یعنی بلندی سے پستی کی طرف جھکنے کی وجہ سے کیونکہ اعلیٰ کے لیے اگرچہ کوئی اور اعلیٰ نہیں لیکن اسفل ضرور ہے سو یہ تمام غایات اور مطلوبات کی انتہا ہے جو اسے جانتا ہے سو وہ جانتا ہے اور جو جاہل ہے وہ انکار کرتا ہے یہ وہ علم ہے جسے علماء ربانیین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور جب وہ اسے بیان کرتے ہیں تو ان لوگوں کے علاوہ جو خدا کی جانب سے دھوکہ میں مبتلا ہیں کوئی انکار نہیں کرتا اور یہ بعید از عقل نہیں کہ علماء یہ کہیں کہ آسمان دنیا کی طرف فرشتہ کا نزول ہوتا ہے اس لیے کہ بعض عارفین نے نے اس سے زیادہ کا وہم کیا ہے اس لیے اس فردانیت کے غریق نے تو یہ کہا ہے کہ اس کے لیے دنیاوی آسمان کی طرف نزول ہے اور اس کا یہ نزول استعمال حواس یا تحریک اعضا کی جانب ہے اور اس کے اور اس کی جانب حدیث قدسی میں اشارہ کیا گیا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے ہے آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ گفتگو کرتا ہے اور جب کہ خدا اس کے کان اور آنکھ بن جاتا ہے تو اور کوئی نہیں ہوتا اور اسی کی طرف اشارہ اس حدیث قدسی میں ہے جو موسا علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت نہ کی الحدیث بس اس موہد کی آسمان دنیا سے حرکات ہیں اور اس کے محسوسات وہ آسمان ہیں جو اس کے اوپر ہیں اور اس کی عقل اس سے بھی بالا ہے وہ آسمان عقل سے مخلوق کی معراج کی انتہا تک ترقی کرتی ہے فردانیت کی مملکت کے سات طبقے ہیں اس کے بعد عقل عرش عرش وحدانیت پر مستوی ہوتی ہے اور وہاں سے حکم کی تدبیر آسمانوں کے تمام طبقات تک کرتی ہے اور اکثر دیکھنے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے حتیٰ کہ اس پر گہری نگاہ ڈالنے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ اس کی تعویل ہے جیسا کہ عارف کا یہ قول کہ میں خدا ہوں اور پاک رکھوں اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت نہ کی اور میں اس کے آ کان آنکھ اور زبان بن جاتا ہوں مناسب یہ ہے کہ اب کلام کو زیادہ طول نہ دیا جائے اس لیے اس سے زیادہ تم سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے ممکن ہے کہ تم اس کلام کے مفہوم کو نہ سمجھ سکو بلکہ اس مفہوم کا حاصل کرنے سے قبل ہی تمہارا ہمت جواب دے جائے تمہاری ہمت جواب دے جائے اس لیے اب تم ایسا کلام سنو جو تمہاری سمجھ کے زیادہ قریب ہو مثلا خدا کے آسمانوں اور زمین کے نور ہونے کے معنی ظاہری نور لیتے ہو یعنی آنکھوں والا نور مثلا جب فصل ربی کی سبزی اور رنگوں کو دن میں دیکھتے ہو تو بسا اوقات تجھے یہ وہم ہوتا ہے کہ تم رنگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتے گویا تو یہ بات کہتا ہے کہ میں سبزی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتا ایک قوم نے اسی پر اصرار کیا ہے اور یہ گمان کیا ہے کہ نور کے کوئی معنی نہیں اور یہ رنگوں کے ساتھ رنگوں کے علاوہ اور کچھ نہیں اس طرح انہوں نے نور کے وجود کا انکار کیا حالانکہ وہ تمام اشیاء میں سب سے زیادہ آیا ہے اور کیوں نہ آیا ہو اس کے بعد باعث اشیاء کا ظہور ہے وہ اپنی ذات کو بھی دیکھتا ہے اور اپنے ساتھ غیر کو بھی دیکھتا ہے جیسا کہ اس کی تشریح پہلے کی جا چکی ہے لیکن غروب آفتاب کے وقت چراغ گل ہونے کے وقت اور سایہ ڈھل جانے کے وقت وہ محل سایہ اور روشنی کے درمیان ضرور فرق محسوس کرتے ہیں مجبوراً اقرار کرتے ہیں کہ نور ایک ایسی شے ہے کہ جو رنگوں کے علاوہ ہے اور رنگوں کے ذریعے اس کا ادراک ہوتا ہے حتیٰ کہ ان سے زیادتی اتحاد کے باعث محسوس نہیں ہوتا اور زیادتی ظہور کے سبب مخفی ہوتا ہے کیونکہ کبھی نور کی شدت خفا کا سبب ہوتی ہے اور جب کوئی شے حد سے بڑھ جاتی ہے تو اپنی ضد پر لوٹ آتی ہے جب یہ امر ذہن نشین ہو گیا تو یہ بھی جان لو کہ عاقلوں نے جس شے کو دیکھا ہے تو اس کے ساتھ خدا کو دیکھا ہے اور بعض اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس سے قبل اللہ کو دیکھا ہے کیونکہ بعض عارفین خدا کے ساتھ اشیاء کو دیکھتے ہیں اور بعض اولن اشیاء کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ خدا کو دیکھتے ہیں تخیل اول کی جانب اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے اولم یکف بربکہ ان نہ شعیع ان شہید کیا تیرا رب ہر شے پر گواہی کے لیے کافی نہیں اور دوسرے تخیل کی جانب اس آیت میں اشارہ ہے سنوری ہم آیاتنا فی آفاق و فی انفسہم یعنی قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاقی اور ان کی جانوں میں دکھا دیں گے پہلا شخص شاہب صاحب مشاہدہ اور دوسرا کی اس کی آیات کے ساتھ صاحب استدلال ہے اور اول درجہ صدیقین کا ہے اور دوسرا علماء راسقین کا اور ان دونوں کے بعد غافلین کے علاوہ کوئی اور نہیں جب تم نے یہ چیز سمجھ لی تو یہ بھی جان لو کہ جس طرح ہر شے آنکھ کے لیے نور ظاہری سے ظاہر ہوتی ہے اسی طرح عقل باطنی کے لیے ہر شے اللہ تعالی کی جانب سے ظاہر ہوتی ہے بس وہ ہر شے کے ساتھ ہے اس سے جدا نہیں اور اسی سے ہر شے ظاہر ہوتی ہے لیکن ایک فرق ہے اور وہ یہ کہ نور ظاہر کا غور غروب آفتاب سے غائب ہونا ممکن ہے کیونکہ وہ پردہ میں ہو جاتا ہے حتیٰ کہ سایہ ظاہر ہو جاتا ہے لیکن خود اس کا غائب ہونا متصور نہیں بلکہ اس کا غروب محال ہے وہ تمام اشیاء کے ساتھ ہمیشہ باقی رہتا ہے گویا طریقہ استدلال تفرقہ پر منقطع ہوا اور اگر اس کا غائب ہونا ممکن ہو تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں ہاں اس کے سبب ایسی تفریق معلوم ہوتی ہو جاتی ہے جس کے ساتھ اس چیز کی معرفت کی جانب مجبور ہونا پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ اشیاء کا ظہور ہوا ہے لیکن تمام اشیاء ایک ہی طریقہ پر ظاہر ہیں کیونکہ ان کا خالق ایک ہے اور ہر شے اس کی حمد و تسبیح کرتی ہے نہ کہ بعض اشیاء اور تمام اوقات میں کرتی ہے نہ کہ بعض اوقات میں تو تفریق ختم ہو جاتی ہے اور طریق مخفی ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہری قاعدہ تو یہ ہے کہ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے کیونکہ جس شے کی زد اور نقیز نہ ہو تو ظاہر میں ان کا حال یکساں ہوگا تو کچھ بعید نہیں کہ وہ مخفی ہو اور اس کا یہ خفا زیادتی ظہور کے سبب ہو اور روشن کی چمک کے باعث انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے بس وہ پاک ہے جو کہ اپنی مخلوق سے اپنے ظہور کے باعث مخفی ہے اور اپنے نور کے سبب مخلوق سے پردے میں ہے بعض اوقات کوتاہ فہم اس کلام کو نہیں سمجھتے ہماری اس تقریر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالی ہر شے کے ساتھ ہے جیسا کہ اشیاء کے ساتھ نور ہے بلا شبہ وہ ہر جگہ موجود ہے لیکن وہ اس سے بلند و پاک ہے کہ کسی مکان کی اس کی طرف نسبت کی جائے بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ بعید ہے کہ یہ خیال پیدا ہو کہ وہ ہر شے سے قبل ہے اور یہ وہ ہر شے کی ادھر ہے اور یہ خیال کہ وہ ہر شے کو ظاہر کرنے والا ہے اور صاحب عقل کے نزدیک ظاہر کرنے والا ظاہر شے سے جدا نہیں ہوتا ہم جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر شے کے ساتھ ہے اس کا مقصود یہی ہے اور یہ بھی تم پر مخفی نہیں کہ ظاہر کرنے والا ظاہر شدہ سے قبل ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر ہوتا ہے اگرچہ اس کے ساتھ ہوتا ہے گویا کہ ایک حیثیت سے وہ اس کے ساتھ ہے اور ایک لحاظ سے اس سے قبل تو کسی کو یہ وہم نہ کرنا چاہیے کہ یہ باہم نہ ہیں تو انہیں محسوس تو انہیں محسوسات کو پیش نظر رکھ کر تو انہیں محسوسات کو پیش نظر رکھ کر کہ جن کی معرفت میں تیرا حصہ ہے اور خیال کر کہ ہاتھ کی حرکت ہاتھ کے سایہ کے ساتھ کیسے ہوتی ہے اور اس سے قبل کیوں کر اور جس شخص کا سینہ اس معرفت کے لیے کشادہ نہ ہوا اسے اس عالم علم کی راہ ترک کر دینی چاہیے کیونکہ ہر علم کے لیے خاص افراد ہوتے ہیں اور جس فن کے لیے وہ پیدا ہوا ہے اس کے لیے وہی سہل ہوتا ہے